سورہ مریم کی آیت نمبر آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بلبی ان نلی غلط وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يموت يبعث حيا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں گزشتہ درس میں ان آیات اور ان میں بیان ہونے والے مضمون کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ یہ سورج جس کا نام سورہ مریم ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے بنیادی طور پر حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کے زمانے میں اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا زکریہ اور حضرت سیدنا علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت زکریہ والد محترم تھے اور حضرت یحییٰ ان کے صاحب زادے تھے دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر دونوں کو اللہ نے مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا یہود کی قوم جو بنی اسرائیل بھی کہلاتی تھی قرآن کریم نے سب سے زیادہ ان کی عادات بد اور ان کی بری عادات کا ذکر کیا قرآن کریم نے ان کے واقعات کو ذکر کر کے امت مسلمہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اصلاح کی دعوت دی کہ ان خرابیوں میں جن میں قوم یہود مبتلا ہوئی اور اللہ تعالی کا غضب ان پر نازل ہوا ان خرابیوں سے یہ اپنے آپ کو بچائیں ان کی خرابیوں میں جو بہت قرآن کریم نے مختلف مقامات میں سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر فرمائی ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبروں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو کسی گنتی میں نہیں رکھ وہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے تھے خود مطالعہ کرتے تھے خود جو کچھ سمجھتے اس کو حرف آخر چنانچہ جب بندہ خود رائی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کسی معلم سے اور سب سے بڑے معلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ان سے کتاب کو نہ سیکھے احکام کو نہ سیکھے تو پھر تحریف کا ارتکاب کر تو اللہ کے احکام کو بھی بدل دیتے خواہشات کے مطابق ان کے اندر تبدیلیاں کرتے قرآن کریم نے ان کے جرائم میں ایک تحریف کو ذکر کیا اللہ کی کتاب کو بدلنا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق مسائل گڑھ لینا اور لوگوں کو بتلانا دوسرا ان کا جرم جو سب سے بڑا جرم تھا انہوں نے اللہ تعالی کے پیغمبروں کو شہید کیا چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک دن میں ایک زمانے میں ستر انبیاء اور ایک سو ستر کے قریب ان کے صلحاء اولیاء اللہ جو زمانے میں موجود تھے انہوں نے شہید کیا اور قرآن کریم نے وہ کانو یخت کہہ کر ذکر فرمایا یہ اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرتے تھے اللہ کی طرف بلانے والوں اور ان کا ان کا جرم توحید کی دعوت اللہ کے پیغام کو پہنچانا وما نقم منہم اللہ قرآن نے خود ذکر انہوں نے جو کچھ بھی انتقام لیا ان سے وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی طرف ایمان کی دعوت کا انتقام لیا یہ اللہ کا نام کیوں لیتے چنانچہ قرآن کریم نے ان دو پیغمبروں کا یہاں ابتدا میں ذکر فرمایا حضرت زکریہ کا جو معجزہ قرآن نے ذکر فرمایا اللہ نے جو رحمت فرمائی اس کا ذکر ہو بڑھاپے کی عمر میں جبکہ بڑھاپا عروج پر آخر زمانے میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا حضرت یاہیا کی صورت میں بیٹا عطا فرما حضرت یاہیا کے بڑے امتیازی اور صاف تھے ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے مزہ آ جائے گا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے اس مقبول بندے کا ذکر کس انداز سے فرما رہے حضرت زکریہ کو یہ فرمایا اے زکریہ ہم تمہیں یحییٰ کی صورت میں بیٹے کی خوشخبری دیتے اور یہ بھی ذہن میں رہے آج تک ہم نے اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا ہم خود ان کا نام یحییٰ رکھتے یہ قرآن پاک نے حضرت یحییٰ کا امتیاز اور ان کی خصوصیات کو ذکر فرمایا جب قبولیت کی خوشخبری دی تو حضرت زکریہ کو بڑا تعجب ہوا میں اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں ان آیات کا جو ابھی میں نے تلاوت ابھی پچھلی آیات کا خلاصہ بیان کہنے لگے اے اللہ بڑھاپے میں میری حالت یہ ہے ہڈیاں خشک ہو چکی اب کسی قسم کی جوانی کی اور کوئی طاقت کی قوت کی کوئی امید نہیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو اولاد کا کوئی اس وقت موقع نہیں بنتا ظاہری اعتبار سے مایور اور میری بیوی کی حالت یہ ہے وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں آخرن وہ بھی بانج ہیں آج تک اولاد نہیں ہوئی آپ اے اللہ خوشخبری دے رہے یہ کیسے ہوگا مارے حیرانگی کے یہ پوچھ رہے یہ کیسے ہوگا آپ کو یاد ہوگا ستائیسویں پارے کے آغاز میں اور چھبیسویں کے آخر میں اسی طرح کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی عمر کو اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اب بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹے کی حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو جب وہ حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو آپ کی اہلیہ محترمہ مارے حیرانگی کے اپنے چہرے کو پکڑ لیا یہ کیسے ہوگا قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا چنانچہ یہ واقعہ جگہ جگہ جب حضرت زکریہ نے تعجب کا اظہار کیا ہے اللہ میرے حالت تو یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح سے ہوگا ہم جو کہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ سارے کام آسان ہیں اور ایک ایسی عجیب عقلی دلیل دی وہ دلیل اور بہت سارے شبہات اور ایمان کو پختہ کرنے والی اور شبہات کو دور کرنے والی وہ دلیل فرمایا اے کریا ہم نے تجھے بغیر کسی اسباب کے عدم سے وجود عطا فرما دی کچھ بھی نہیں تھے ہم نے وجود عطا کیا اور ہم نے آدم کو جو پیدا کیا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جو اللہ ایسے جیتے جاگتے انسان عدم سے وجود ان کو عطا فرما سکتا ہے تو کیا اس اللہ کے لیے ایسے بوڑھے وجود سے نیا وجود عطا کرنا کو مشکل اس میں ایک بڑی چھپی ہوئی بات ہے عقیدہ آخرت کا اس بات عقیدہ آخرت میں مشرقین منکرین ان سب جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے والا اس لیے کہ وہی کا درجہ تو عقل سے کہیں بالا جو انسان آخرت کے عقائد کو عقل کے ترازو پر تولے گا وہ نہیں سمجھ سکتا وہ عقل سے اعتراض کرتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مردہ فوت ہونے کے بعد مٹی میں مل گیا گل سڑ کے وہ مٹی ذرات اس کے بے نام و نشان ہو گئے وہ زندہ کیسے ہو گئے یہ اشکال کر قرآن کریم نے ان مثالوں کے ذریعے ان واقعات کے ذریعے سے اس شبے کا جواب دے دیا کہ جس اللہ نے عدم سے وجود عطا فرمایا وہ وجود اول کے بعد وجود ثانی پیدا کرنے پر کیسے قدرت نہیں قرآن نے ایک مثال یہ بھی اور اللہ تعالی نے عجیب انداز سے سمجھا وہ لوگ ابھی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا تو قوم یہود نے بڑے الزامات لگائے تہمتیں لگائیں حضرت بی بی مریم اللہ نے ان کو اپنی نشانی کلیمہ اپنا کلیمہ اپنی روح جس کو فرمایا حضرت عیسیٰ تافر ان کو تعجب تھا بغیر باپ کے کیسے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو کہا کہ تم حضرت بی بی مریم کے ہاں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں تعجب کر رہے ہو یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے جبکہ اس سے پہلے تم اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکے ہو وہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے پیدا کر دیا اس کو مانتے ہو جو دونوں کے بغیر اس کو کیسے تسلیم نہیں کرتے جو ایک کے بغیر تو اس کو کہتے ہیں کسی کو جو انسان کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے اسی کو لے کر اس کے سامنے دلیل پیش کرنا تاکہ وہ اس کو تسلیم بڑی بات کو تسلیم کر رہے ہیں اس سے چھوٹی کا وہ انکار کر چنانچہ قرآن کریم نے حضرت یحییٰ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یہ ہمارے لیے بہت آسان جب کامل اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے خوشخبری عطا فرما دی اب کسی وقت یہ امید کی کیفیت پیدا ہوگی تو حضرت زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ آپ کو نشابت لا دیجئے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ اب بچے کی پیدائش قریب ہے میں اس موقع پر آپ کا اور زیادہ شکر کروں سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ یہ حالات اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونے کے جب کسی کو اللہ کسی بھی سلسلے میں امید ایسی دکھائیں اس کو روشنی نظر آئے اس کو کوئی کرن نظر آئے اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو بندہ یہ بات ذہن میں رکھ جو انسان نعمت کے حصول سے پہلے ہی شکر کا عادی ہو جائے اللہ اس کی نعمت کو کامل بھی فرماتے ہیں اور اس کی نعمت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں یہ شکر کی عادت یہ بہت بڑا یہ گارڈ ہے گارڈس ہم سکیورٹی گارڈ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور حفاظت کے اسباب جو بندہ اپنی نعمتوں پر شکر کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں ترقی بھی عطا فرماتے ہیں اس کی نعمتوں کی حفاظت بھی اور پیغمبروں کی حالت یہ ابھی نعمت کی خوشخبری سنی پہلے سے اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی ہی ہوگی کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی تم گفتگو نہیں کر سکو گے تم چاہو گے کہ میں لوگوں سے گفتگو کروں لیکن حالات ایسے زبان سے کچھ حروف نہیں نکلیں گے جب یہ حالت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی طرف سے جو خوشخبری تھی اس کے حاصل ہونے کا وقت قریب چنانچہ ایسے ہی ہوا ایک موقع پر حضرت سیدنا زکری علیہ السلام اپنے محراب محراب کا معنی حجرہ ہے جب اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے نکلے اللہ کی عبادت کر کے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں زبان سے کچھ بول ہی نہیں پا رہے اب وہ بات ذہن میں آ گئی جو اللہ کی طرف سے وہی ہوئی تھی کہ اب بیٹے کی امید کی حالت وہ وقت قریب چنانچہ تین دن تک یہی کیفیت رہی لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے بس اشاروں سے ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو وہ صبح و شام اللہ کے سامنے نیاز مندی کا اور اپنی عبادت اور عاجزی کا اظہار کرو چنانچہ یہ واقعہ قرآن مجید نے یہاں تک ذکر فرمانے کے بعد اب حضرت یاہیا کی پیدائش کا قصہ ذکر نہیں فرمایا حضرت یاہیا کا بچپن بھی ذکر نہیں فرمایا حضرت یاہیا بس جہاں سے آگے ایک بات شروع ہو رہی تھی نبوت کی وہاں سے اب دوبارہ قصہ شروع ہو کہ ہم نے حضرت یاہیا کو جب کتاب اور نبوت عطا کی تو کیا کیا احکامات فرمائے اور حضرت یاہیا کی سیرت کیا تھی عجیب الفاظ ہیں ایک ایک لفظ اتنا جامع ہے اتنے اس کے اندر موتی پروئے گئے چند الفاظ کے اندر حضرت سیدنا علیہ السلام کی سیرت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ ذکر اور اس کی مثال کہیں اور ملتی نہیں جس انداز سے یہاں بیان فرم میں ان آیات کی طرف آتا ہوں جس کا بھی میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا آیت نمبر آٹھ کالا کہنے لگے حضرت زکریہ کی طرف اشارہ ربی اے میرے پروردگار انا کہاں یقون ہوگا انا وہاں بولا جاتا لفظ جہاں تعجب ہو انا یہ کیسے ہو سکتا کہاں ہوگا یہ یقون ہوگا لی میرے لیے غلام بچہ کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے لیے کہاں بچہ ہو سکتا ہے کہاں یہ ہو سکتا ہے تعجب ہونے لگا وہ کان تمرا حالانکہ واؤ کا مانا حال یہ ہے واؤ کا ہر جگہ مانا اور نہیں ہوتا واؤ بہت سارے معنی کے لیے آتی اس واؤ کو کہتے ہیں یہ حالت کو بتلانے کے وہ کانت حالانکہ کانت ہے امراتی میری بیوی